رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا لا لا إله إلا إلا إلا الله سبحانك سبحانك علم لنا لنا ما ما علمتنا إنك إنك أنت أنت العليم الحكيم فهم فهمتنا الجواد الكريم میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور و بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشیس کا موضوع توحید باری تعالی ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت اللہ رب العزت کا ایک ہونا عقیدہ توحید کہلاتا ہے اور یہ عقیدہ توحید اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد اسی عقیدہ پر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ کوئی بھی اللہ رب العزت کا شریک نہیں یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی فسادات ہیں روئے زمین پر جتنے فسادات رونما ہوئے یا ہوں گے ان تمام فسادات کی بنیاد اسی عقیدہ توحید میں خلل واقع ہونا ہے کہ جب انسانوں کے دل میں یہ عقیدہ توحید خلل واقع ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اس عقیدہ توحید میں جب انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تب انسان بڑے بڑے فسادات اور گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے جو رب کو بھول جاتا ہے پھر وہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالتا ہے بنیادی عقیدہ یہی توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اس اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے روزی دینے والا وہ زندگی دینے والا وہ مارنے والا وہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ توحید ہے یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے انسان گمراہ وہاں ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع کرتا ہے روزی دینے میں کسی کو شریک کر دیا عزت دینے میں کسی کو شریک کر دیا زندگی مانگنے میں کسی کو شریک کر دیا اولاد مانگنے میں کسی کو شریک کر دیا لیکن حقیقت یہی ہے قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتے ہیں انبیاء کرام علی اسلات اس بات کے شاہد ہیں تمام کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ ہو اللہ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے کوئی رازق نہیں ہے کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لا الہ الا اللہ صرف وہی مالک ہے وہی مالک ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید میں بھی یہی کچھ سکھلایا گیا اور اسی لیے یہ کلمہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے کہ آج تو دنیا میں انسانوں کو آج تو دنیا میں چلنے پھرنے والے انسانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت جمع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کی حکومتیں پکڑ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے زمین پر اقتدار حاصل کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں محلات بنا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے آج ہماری ماں بہن کو یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ اماں بہن تم جو ہے دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ سیکھو انگریزی تعلیم حاصل کرو دنیا والوں کی طرح چلت پھرت کرو تاکہ دنیا میں تمہیں عزت مل سکے ان کافروں کو دیکھو وہ آسمانوں پر اڑتے پھر رہے ہیں وہ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں وہ دنیا کی حکومتوں پر قبضے کرتے پھر رہے ہیں دنیا کا مال و جواہر دنیا کی دولت دنیا کا اقتدار ان کے گھر کی باندھی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں خریدتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیچتے ہیں ان کے گھروں کے محلات دیکھنے کے لائق ہیں ان کی زندگی کا چال چلن دیکھ کر حسرت ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو حقیقت دنیا ہے ہاں ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ عالم حقیقت ہے اس دنیا کے بعد کا عالم بھی حقیقت ہے اس عالم میں کون سی چیز کام کام آنے والی ہے ذرا قرآن پاک کو کھول کر دیکھو قرآن پاک عجیب عجیب نقشے بیان کرتا ہے کیسے پیارے نقشے بیان کرتا ہے قرآن پاک کہتا ہے ان کبھر کفروا وماتوا وہم ایمان والو تمہیں اپنے بوسیدہ کپڑے دنیا میں برے لگیں گے تمہیں دنیا میں اپنی غربت بری لگے گی تمہیں دنیا کے اندر نمازیں پڑھنا برا لگے گا تمہیں دنیا میں رب کو ماننا برا لگے گا تمہیں دنیا دقیانوس کہے گی تمہیں دنیا بیکورڈ کہے گی تمہیں دنیا غریب کہے گی سب کچھ دنیا کہتی چلی جائے لیکن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی ان کفروا وماتوا وهم کفار اب اللہ رب العزت جمع کریں گے لوگ جمع ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں جن کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے دنیا کے جہاز موجود ہیں دنیا کی حکومتیں موجود ہیں دنیا کا سب کچھ موجود ہے لیکن کلمہ موجود نہیں ہے ایمان موجود نہیں ہے ان اندین کفارو وہ لوگ کے جو کافر ہوئے اللہ رب العزت سے کہیں گے ربا زمین و آسمان کے سونے زمین و آسمان کی جاگیریں زمین و آسمان کی دولتیں ساری کی ساری آپ کے حضور پیش کرتے ہیں لیکن ربا جہنم سے بچا دیجئے رب کہے گا نہیں فلئی یقب المنا حدم میر الرجاب والا بھی زمین و آسمان کے خلا کو سونا اور چاندی سے بھر کر بھی دے دو فلئی یقبل من حدیم تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا ہاں آج قبول کیا جائے گا تو بتلاؤ تمہارے پاس کلمہ موجود ہے تم رب پر ایمان لانے والے ہو رب کو ماننے والے ہو تو آج تو سکہ کلیمے کا چلے گا آج تو سکہ توحید کا چلے گا دنیا میں تمہارے سکے چلا کرتے تھے دنیا میں تمہارا حکم چلا کرتا تھا دنیا میں تمہاری مال و دولت کو دیکھ کر بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان کمزور پڑ جایا کرتے تھے لوگ اسی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے رب کے رب کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے لوگ دنیا کمانے کے لیے دھوکہ بازیاں کیا کرتے تھے لوگ دنیا کمانے کے لیے عزت فروشیاں کیا کرتے تھے لوگ دنیا کے عزت کی خاطر بے کیا کرتے تھے سب کچھ کیا کرتے تھے دنیا میں سب کچھ چل جایا کرتا تھا لیکن ملو فلحیوں کو آج کوئی چیز بھی چلنے والی نہیں ہے ہاں چلے گا تو رب کا نام چلے گا رب کا کلیما چلے گا اگر وہ تمہارے پاس ہے تو لاؤ لا کر دے دو اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ولاحم عذاب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا وما من ناصرین اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا وہاں پر یہ عقیدہ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے مل گیا جو ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہی مل گیا ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہوئی ہم نے اس ایمان کی قدر کو نہیں پہچانا کہ رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت دے دی آج جس کو بھی دیکھا جائے دنیا میں دنیا کی دوڑ میں بھاگتا ہوا نظر آئے گا میں دن رات اس فکر میں کہ اولاد کیسے مال جمع کر لے بہنیں دن رات اسی فکر میں کہ بھائی کس طرح ترقی کر لیں بیٹیاں دن رات اسی فکر میں کہ باپ کیسے ترقی یافتہ بن جائے بس دنیا میں یہی ترقی عورت بیوی اسی فکر میں کہ شوہر کو کب پرموشن مل جائے کب اس کو ترقی مل جائے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ رب نے جو ایمان دیا اس میں کتنی ترقی ہوئی کہیں اس ایمان کو ہاتھوں سے دھو تو نہیں بیٹھے کہیں اس ایمان کو گوا تو نہیں بیٹھے ان الذین کفرو سنو قرآن کا اعلان ان الذین کفرو وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے کافر ہو چکے ہیں لو ان جمیا اگر ان کو مل جائے جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ مثلا اور اس کے برابر اور بھی ان کو دے دیا جائے دو زمینیں مال دولت کی بھر کر دے دیے جائیں بھی من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن وہ کہیں کہ ربا یہ سارا مال لے لے عذاب سے بچا دے ما تقبل منہم نہیں ان سے قبول کیا جائے گا ولہم عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے گا ان نائی من النار ارادہ کریں گے کہ اس آگ سے نکل جائے اس آگ سے خلاصی مل جائے ہم بخاری جھی منہا لیکن اس سے نہیں نکالے جائیں گے رب کہے گا کلمہ ہے تو لا کر دو رب کہے گا ایمان ہے تو لا کر دو اس وقت کیا چیز کامیاب آئے گی کیا چیز کام آئے گی کون سی چیز کامیاب کرائے گی وہ یہی ایمان ہے یہ ایمان اتنی بڑی نعمت کہ جب گناگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے جسم جلس رہے ہوں گے جل رہے ہوں گے آگ ان کو جلا رہی ہوگی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخونوں تک آگ کے لپٹوں میں لپٹے ہوں گے جل رہے ہوں گے گوشت جل رہا ہوگا چمڑی جل رہی ہوگی کھال جل رہی ہوگی چربی جل رہی ہوگی آنتڑیاں نکل کر باہر آ رہی ہوں گی لیکن یہ دل سلامت رہے گا جہنم کے فرشتے کہیں گے آج کو کہ جلا ڈال اس دل کو آج کہے گی نہیں جلا سکتی ایمان والے کے دل کو اس لیے کہ اس کے دل میں کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا عقیدہ اتنی بڑی نعمت قرآن پاک نے مسئلہ توحید کو عجیب عجیب انداز میں بیان کیا کبھی تو مسئلہ توحید پر قرآن نے فرمایا کہ دیکھو اس مسئلے کی گواہی کون دیتے ہیں شہید اللہ اللہ اس کی گواہی دیتا ہے والملائکہ اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں وہ اول العلم قائم امبل اور آل علم انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام اور انصاف والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم وہ رب ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے اور یہ دعویٰ ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس دعوے پر دلیلیں پیش فرمائی دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آگے اللہ رب العزت نے گواہیاں دی آگے اللہ رب العزت نے دلیلیں دی الحی القیوم وہ اللہ ایک اس لیے ہے کہ وہ حی ہے وہ زندہ رہنے والا ہے وہ قیوم ہے وہ قائم رہنے والا ہے اس کی ذات کو زوال نہیں ہے اس کی زندگی کو موت نہیں ہے اس لیے بادشاہت کے لائق تو وہی ہوگا کہ جس کے پاس ایسی زندگی ہو کہ جس زندگی کو موت نہ ہو کائنات کی ہر چیز بنا ہو جانے والی ہے کائنات میں خود موت کو بھی موت آ جانے والی ہے لیکن لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اس لیے بادشاہت کے لائق بھی وہی ہے ربوبیت کے لائق بھی وہی ہے الوحیت کے لائق بھی وہی ہے اس لیے کہ جس جس کو موت آ جانی ہو نے ساٹھ ستر سال کے بعد مر جانا ہو وہ لوگوں کے اوپر بادشاہت کیا کرے گا وہ لوگوں کے حالات کو کیا سوارے گا وہ لوگوں کو کیا دے سکے گا جس کے پاس اپنی زندگی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی لیکن اس ذات کو دیکھو جس کے پاس ایسی زندگی موجود ہے جس زندگی کو کبھی موت نہیں ہے الحی القیوم وہ حی بھی ہے وہ قیوم بھی ہے لا سنۃ ولا نوم ایمان والو تم بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر دستخطیں دو تم بادشاہوں کے محلات پر جا کر اپنی جھولیاں پھیلاؤ تمہیں پیغام ملے گا کہ بادشاہ سلامت سو رہے ہیں بادشاہ سلامت آرام کر رہے ہیں بادشاہ کے پاس فرصت نہیں ہے لیکن آسمانوں کے رب کو دیکھو کائنات کے رب رب کو دیکھو احکم الحاکمین کو دیکھو رب العرش العظیم کو دیکھو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم وہ تو نہ کبھی اونگتا ہے نہ کبھی سوتا ہے وہ کیسا پیارا رب ہے ہاں ایمان والو دیکھو وہ کیسا پیارا رب ہے رات کے تین بجے آنکھ کھلے دل سے پکارو اللہ وہ اللہ سن رہا ہے رات کو چار بجے آنکھ کھلے رب کو پکارو اللہ وہ دیکھو وہ رب موجود ہے وہ رب لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس رب کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اس رب کو اونگ ہے وہ تو اپنی کی اپنی مخلوق کی آواز سننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے جب بھی مخلوق میں سے کوئی پکارتا ہے رب اس کی آواز کو سنتا ہے فَإِنِّي قَرِيب لکئی دَعْوَتَ قریب اِذَا بداوت جب بھی کوئی دعا کرنے والا جب بھی کوئی جھولی پھیرانے والا جب بھی کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے رب اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے بندہ میں موجود ہوں کہاں سے ملے گا ایسا بادشاہ لاتا خود سنت جس کو اونگ تک نہیں آتی جس کو نیند تک نہیں آتی جس کا دربار ہر وقت وقت کھلا ہے جس کے دربار پر آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ماؤ رات کو بچہ جاگا بچے نے آواز دی ماں کی نیند کھلی ماں نے کہا سبحان اللہ الحمد للہ کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا سیدھا ارسوں تک چلا گیا رب اس کی آواز بھی سنتا ہے ماں جس وقت بھی بچے کے لیے دعا کرے بہن جس وقت بھی بھائی کے لیے دعا کرے عورت جس وقت بھی اپنے خاون کے لیے دعا کرے رب اس کی دعا سننے کے لیے موجود رب ہر وقت جاگ رہا ہے ایسا بادشاہ تو کہیں نہیں مل سکتا اس لیے کہو کہ بادشاہت بادشاہت اسی اسی کو سوٹ کرتی ہے ہے کے لائق لاتا خود جو کبھی نہیں سوتا جو کبھی نہیں اونگتا ہر وقت اپنے بندوں کی حاجت روائی کرتا ہے ہر وقت اپنے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے وہ دیکھو وہ تو اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا بندہ تو بندہ ہو گیا سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہوں جنگلوں کے اندر چرنے والے سور اور خنزیر ہو یا جانور ہو رب تو ان کو بھی نہیں بھولتا ومام دابطن فی الارض الا علی اللہ رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آج فکر ہو جاتی ہے کہ حرام نہیں کمائیں گے تو گھر کیسے چلے گا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا تو گھر کیسے چلے گا رشوت نہیں لیں گے تو گھر کیسے چلے گا گھر والے اگر نماز پڑھیں گے تو گھر کیسے چلے گا روزی کیسے آئے گی روزی کے لیے حرام کمایا جاتا ہے سود کھایا جاتا ہے لیکن اس رب کو دیکھو لا تاخذہ وہ تو تمہاری روزی کے لیے ہر وقت مستعد بیٹھا ہے لا سنت اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ومام فی وہ اللہ مستقر رہا وہ کر دیکھو سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں جنگلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور سب کو رب رزق دیتا ہے کسی کو رزق دینا رب نہیں بھولتا اس لیے کہ لاتا خود سنا وہ رب تو اونگتا بھی نہیں ہے ولا نوم وہ رب تو سوتا بھی نہیں ہے اس لیے وہ سب کو روزیاں بھی دیتا ہے سب کو روٹیاں بھی دیتا ہے پچھلے دنوں اخبارات کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہوئی تھی کہ آج کل کے سائنسدانوں نے سمندر کے اندر ایک ایسی مچھلی کو تلاش کیا ایسی مچھلی کی نسل کو تلاش کیا جو مچھلی اتنی بڑی ہے کہ اس مچھلی کے خون کی رگیں اتنی چوڑی اور اتنی بڑی ہیں کہ ان رگوں کے اندر انسان تیرتا ہوا نکل جائے وہ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کو اگر زمین پر کھڑا کر دیا جائے تو تین اونٹوں پر اونٹ سوار کر کے اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے گزر جائے اس کی رگیں اور اس کی نسیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ایک انسان کے ہجم سے بڑی بڑی اس کی نسیں اس کے جسم کے اندر موجود ہیں اور پھر ان سائنسدانوں نے اس مچھلی کے اوپر کیمرے لگا کر اس مچھلی کے آگے پیچھے چل کر دیکھا کہ یہ مچھلی کھاتی کیا ہوگی اس کو رب رزق کیا دیتا ہوگا دن اور رات کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ مچھلی جس غذا کو کھاتی ہے وہ بھی سمندر کا ایک جانور ہے چار کروڑ جانور وہ روزانہ کھا جاتی ہے رب اس کو روزانہ وہ چار کروڑ جانور بھی کھلاتا ہے ان جانوروں کو دوبارہ پیدا بھی فرماتا ہے نہ کبھی وہ مچھلی بھوکی رہتی ہے اور سمندر کے اندر وہ مچھلی ایک نہیں ہے بلکہ اس کی نسل کی ہزاروں لاکھوں مچھلیاں موجود ہیں جن کو رب روزانہ چار کروڑ جانور کھلاتا ہے لیکن اس رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ان سائنسدانوں کی آنکھیں تو آج اس تک پہنچی قرآن نے تو کس سے بیان کر ڈالے پیارے آقا تو پہلے بتلا کر چلے گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلط وسلام کے دل میں ایک بات آئی ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ربا تو نے مجھے حکومت دی ہے بہت بڑی حکومت دی ہے زمین پر بھی میری حکومت ہے ہواؤں پر بھی میری حکومت ہے سمندروں پر بھی میری حکومت ہے جنات پر بھی میری حکومت ہے انسانوں پر بھی میری حکومت ہے ہواؤں پر بھی میری حکومت ہے اس لیے ربا میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان دعوت کرو کر سکتے ہو تو ضرور کرو بڑے بڑے پوری دنیا کے جانوروں جمع کیے گئے ان کے گوشت جمع کیے گئے اور دنیا کے اندر پکانے والوں کو جمع کیا گیا جنات کو لگایا گیا انسانوں کو لگایا گیا گیا کھانے کھانے پکنے لگے پک گئے ہواؤں ہواؤں کو حکم دیا کہ ذرا ٹھنڈی اور گرم ہو کر معتدل انداز کے اندر چلو تاکہ کھانے خراب نہ ہو جائیں ہوائیں بھی ساتھ دینے لگی حضرت سلیمان علیہ السلات نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی ربا اب آپ کی مخلوق کو بلا کر کھانا کھلانا چاہتا ہوں رب نے کہا ضرور شروع کرو سمندر سے مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کرو سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے آواز دی کہ سمندر کی مخلوقات آ جاؤ تمہاری دعوت کی ہے آ کر سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے دسترخوان سے کھانا کھا کر چلے جاؤ سمندر سے ایک مچھلی نکلی آ کر سارے کا سارا کھانا ایک لکمے میں کھا کر چلی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام سے کہنے لگی سلیمان جو تم نے ایک لکما کھلایا ہے رب مجھے روزانہ ایسے تین لکمے کھلاتا ہے ایسے تین لقمے مجھے کھلاتا ہے رب سبحان اللہ و بحمد کوئی جھوٹی داستانیں نہیں ہیں یہ کوئی لیلا مجنو کی داستانیں نہیں ہیں یہ کہ جن کو کسی مولوی کی من گھڑک بات کہی جائے کہو ان دنیا کے سائنسدانوں سے رب نے کہا کہو ان سے کہ بناتے چلے جائیں یہ دنیا یہ کائنات کی زلفوں کو سنوارتے چلے جائیں کائنات کے خزانوں کو سمیٹتے چلے جائیں یہ دنیا میں اڑنے والے جہاز بنائیں یہ دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں یہ دنیا میں سب کچھ بناتے چلے جائیں لئی اخلوق زبا بالکت جب یہ سب کچھ بنا کر اعلان کرنے لگے کہ ہم دنیا کے رب بن گئے ہم دنیا کے الہ بن گئے جب یہ خدا کے انداز میں بات کرنے لگے جب یہ خدا کے لہجے میں بولنے لگے تب ان سے کہنا کہ تم ایک مچھر کا پر یا ایک مکھی بنا کر دکھا دو پیدا کر کے دکھا دو والا رشتہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ لئی یخلقو کو ہر گز پیدا کر سکتے ان کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ رب موجود ہے کہو ان سے سمندر کی مخلوقات کو ایک دن کا رزق تو پورا کر کے دے دیں لیکن نہیں آتا انسان زبان سے کہتا ہے کہ روزی دینے والا رب ہے لیکن جب وہی رب کہتا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لو حرام مت کھانا کھانا میں دوں گا رزق میں دوں گا تب یقین نہیں آتا لپک پڑتے ہیں حرام کی طرف لپک پڑتے ہیں جھوٹ کی طرف لپک پڑتے ہیں بے حیائیوں کی طرف اس رب پر یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا وہ رب تو اپنے ماننے والوں کو کیا اپنے نہ ماننے والوں کو بھی روزی سے معروم تو نہیں کرتا حضرت موسا علیہ السلام وسلام ان کی عادت مبارکہ تھی کہ گھر میں کھانا اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے ایک دن گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا تو باہر نکلے مہمان تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی شخص مل جائے جس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں ایک شخص مل گیا اس سے کہا کھانا کھاؤ گے کہنے لگا ضرور کھاؤں گا کام میرے گھر چلو چل کر تمہیں کھانا کھلاتا ہوں وہ انسان ساتھ چلنے لگا وہ شخص ان کے ساتھ گھر جانے لگا راستے میں حضرت موسا علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس شخص سے پوچھوں کہ یہ اللہ کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس سے پوچھنے لگے اے شخص تو رب کو مانتا ہے اس نے کہا نہیں مانتا کہنے لگے دفع ہو جا میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا اس لیے کہ رب کو نہیں مانتا اس شخص کو واپس کر دیا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا آواز آئی ہے موسا یہ مجھے نہیں مانتا لیکن چالیس سال سے روزانہ اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو ایک دن کھانا نہیں کھلا سکا خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے وہ تو اپنے منکروں کی بھی پرورش کرتا ہے وہ تو زمین پر چلنے والے کتے اور خنزیروں کو بھی پالتا ہے اے انسان تو تو رب کی پیاری مخلوق ہو کر رب کو بھول گیا اس رزق کی خاطر اس روزی کی خاطر تو رب کو بھول گیا تیرے لیے گھر کے اندر ٹی وی بند کرنا مشکل ہو گیا نماز کے لیے تیرے لیے شادی سے اٹھ کر رب کے حضور کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تیرے لیے اپنی دنیا کی مشغولیات کو چھوڑ کر رب کا کلام پڑھنا مشکل ہو گیا اس رب کو دیکھ لاتا خزور سینتم نوم وہ تو تیرے لیے جاگ رہا ہے اس کو تو اونگ تک نہیں آتی تو جس وقت کی جس گھڑی جس لمحے اس رب کو پکار وہ کہتے ہیں ہاں میری بندی کیا کہتی ہے ہاں میرے بندے بول کیا مانگتا ہے لا تاخذو سینہ تم ولا نو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے بادشاہت کے لائق تو وہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ ہر چیز کا مالک ہے اس لیے تو بادشاہت کے لائق وہی ہے ورنہ دیکھو زمین کے بادشاہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے یہ یہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے یہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے یہ اپنی مرضی سے کہیں چل نہیں سکتے جاؤ آج امریکہ بہت بڑا نظر آتا ہے امریکہ کی بادشاہت اور طاقت بہت بڑی نظر آتی ہے اگر امریکہ کے صدر کی ماں بھی مر جائے تو اس کے جنازے پر بارہ گھنٹے تک نہیں پہنچ سکتا اپنی مرضی سے یہ رب ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کے لیے زمین و آسمان کے تمام خزانے موجود ہیں وہ دیکھو تو صحیح کیسے کرشمے دکھاتا ہے رب اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو کیسی کیسی دلیلیں سمجھاتا ہے جاؤ جا کر دیکھو تمہیں دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی دولت کے آداد و شمار نہیں ہوں گے جو اربوں کھربوں پتی ہوں گے آصف علی زرداری جیسے لوگ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ اگر ان لوگوں کی مالداری اور ان کی دولت کو کیلکولیٹروں پر شمار کیا جائے کمپیوٹروں کے اعداد و شمار بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی دولت ختم نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ اگر یہ روزانہ دن میں ایک ایک دن میں روزانہ ایک کروڑ روپیہ بھی خرچ کریں اور اللہ رب العزت ان کو حضرت نو علیہ السلاط وسلام جتنی عمر بھی دے دے اور روزانہ یہ کروڑوں روپے خرچ کرتے رہے تب بھی ان کی دولت ختم ہونے والی نہیں ہے رب نے ان کو اتنی دولت دے دی ہے لیکن اس رب نے دے کر کیسے کیسے کرشمے دکھائے رب نے کہا جاؤ دنیا کے اندر پینتالیس روپے یا پچپن روپے کلو چینی ملتی ہے تم شوگر ملے تو لگا سکتے ہو لیکن چائے کے اندر چینی پی کر دکھا دو نہیں جناب شوگر ہو چکا ہے چینی نہیں پی سکتے اس لیے کہ رب نے شوگر مل تو دے دی لیکن رب نے جسم کے اندر لگے ہوئے ایک پرزے کو ناکارا کر دیا چینی کی کی مزے سے محروم ہو گئے دیکھو دنیا کے اندر کان کی نمک کی کانیں تمہیں مل جائیں گی نمک کے پہاڑ تمہیں مل جائیں گے کروڑوں روپے کا نمک تم خرید سکتے ہو لیکن جناب سالن کے اندر نمک ڈال کر تو کھا کر دیکھ لو اس لیے کہ گھر میں غریب مزدوری کرنے والا دن میں دو سو روپے یا تین سو کمانے والا شخص نمک ڈال کر آٹے میں نمک ڈال کر روٹی کھاتا ہے سالن میں نمک ڈال کر سالن کھاتا ہے آپ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں نمک کھا کر دکھا دو نہیں رب نے تھوڑی سی خون کی حرارت تیز کر دی بلڈ پریشر کا مرض ہو چکا ہے نمک کی نعمت سے بھی معروم ہو گئے وہ بتاؤ تو صحیح تمہاری دولت کس کام کی نہ تم چینی کھا سکتے ہو نہ تم نمک کھا سکتے ہو دیکھو ایک غریب شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے دن رات تغاری اٹھاتا ہے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے دو تین سو روپے کما کر لاتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں تین چار مرتبہ اس کے بچے گھر میں گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت پکا کر ماں غریب ماں اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہے گوشت کی بوٹیاں کھلاتی ہے بچے خوش ہو کر کھاتے ہیں ماں کا کلیجا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میرے بچے گوشت کھا رہے ہیں لیکن دنیا کے ان ارب پتی لوگوں سے کہو کہ تم دنیا کے سارے جانور خرید سکتے ہو ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہو ذرا تھوڑا سا تین سو روپے کلو کا گوشت لے کر کھا کر دکھا دو کہیں گے نہیں رب نے خون کے اندر تھوڑا سا کلیسٹرول زیادہ کر دیا ہے اس لیے گوشت کا کھانے سے بھی معروم ہو گئے پکی ہوئی اور ابلی ہوئی سبزیاں کھا سکتے ہیں جن میں نہ تیل ڈال سکتے ہیں نہ جن میں نمک ڈال سکتے ہیں نہ جن کو چٹ پٹا کر سکتے ہیں کیا کام آئی تمہاری اربوں کی دولت کیا کام آئی تمہارے خربوں کی دولت تم سے تو رب نے ایک مزدور کو بھی زیادہ نعمتیں دے دی اس لیے کہ وہ رب ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض مانو اس بات کو کہ وہ رب ہے اور زمین و آسمان کے خزانے اسی کے پاس ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے یہ دلیلیں قرآن پاک میں پیش فرمائی کہ یہ رب کہنے کہ رب کہلوانا ایسے نہیں ہے اس رب کہلوانے کی دلیل موجود ہے کوئی لو ایسا کہ جو زمین کا مالک ہو کوئی لو ایسا جو آسمان کا مالک ہو خدا کی قسم کوئی ایسا نہیں ہے جو زمین پر ایک لمحہ بھی گارنٹی دے سکے کہ میں زندہ رہوں گا نہیں ہے کوئی ہاں وہ ہے لہو ما و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں زمین میں منزل ندی یشپ اللہ بھیزنی اور کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے قیامت کے دن اللہ باذنہ مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے غور کے ساتھ یہ ہماری آج کی مجلس کا اہم موضوع ہے منزل نبی یش کوند اللہ بیزنی کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر مسئلہ تو ہی قرآن میں بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے اس بات کو مانو اور جہاں پر بھی یہ کہا گیا اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت رزاق ہے اللہ رب العزت زندگی اور موت دینے والے ہیں قل منا مالک الملک توت الملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ عزت بھی وہ دیتے ہیں ذلت بھی وہ دیتے ہیں بادشاہتیں بھی وہ دیتے ہیں فقر و فاقہ بھی وہ دیتے ہیں سب کچھ وہ دیتے ہیں جہاں پر بھی رب کی توحید کو بیان کیا گیا وہاں پر رب کی صفات کو بھی بیان کیا گیا اس لیے کہ بتلائی گئی یہ بات کہ نہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہ رب کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اب چلیں اس بات کی طرف آج کل کا شرک کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے مشرق تو صرف ہندو ہے مشرق تو صرف مجوسی ہے مشرق تو صرف آج کی پوجا کرنے والا ہے ہم ایمان والے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے لیکن جب قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے ہیں قرآن پاک مشرقین مکہ کی ایک تصویر بیان کرتا ہے ان کا ایک نقشہ بیان کرتا ہے قرآن پاک کہتا ہے انسالتا ہوں من خلق کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں اگر مشرقین مکہ سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ الامر اور آسمان اور زمین کے معاملات کو چلانے والا کون ہے فصا اللہ تو یہ مشرق بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین میں روزیاں کون دیتا ہے املی یملک السماوات والارض کون ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہو فصون اللہ تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے اس اللہ کو وہ مانتے ہیں جب بھی ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں جب بھی وہ زمین کے اندر جب بھی وہ زمین پر ڈوبنے لگتے ہیں جب بھی وہ سمندروں میں غرق ہونے لگتے ہیں مخلصین اللہ الدین تو وہ اللہ رب العزت کو خالص کر کے پکارتے ہیں رب کو تو وہ بھی ماننے والے ہیں لیکن وہ مشرق کیسے بن گئے ان کو مشرق کیوں کہا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ مشرق ان کو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ ایک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کائنات کا مالک رب کے سوا کوئی نہیں ہے انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ کائنات میں کوئی بھی اللہ رب العزت کے برابر طاقتور نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے چند معبود بنا لیے جن معبودوں کو راضی کر کے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ معبود اللہ رب العزت کے بڑے مقرب ہیں اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں اس مرضی کی وجہ سے یہ ان اختیارات کو استعمال کر کے ہمیں روزی دے سکتے ہیں ہمیں اولاد دے سکتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہمیں بخشوا سکتے ہیں اس مشرقی نے مکہ کا جو تلبیہ تھا حج کے موقع پر وہ جو تلبیہ پڑا کرتے تھے وہ تلبیہ بھی یہ تھا لبیک اللہم لبیک لبئی لا شریک لبیک ربا ہم حاضر ہیں اے رب ہم حاضر ہیں لا شریک لک لبیک ربا تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ وما اللہ ہوا وما ملک لیکن وہ شریک کہ جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا دیا جس کو تو نے اختیارات دے دیے اس کو ہم تیرا شریک ٹھہراتے ہیں یہ شرک مشرقی نے ایمان والے کو دیکھیں آج کے مسلمانوں میں بھی یہ شرک آ چکا ہے کہ فلاں پیر فلاں بابا فلاں قبر فلاں ملنگ فلاں فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں فلاں پیر کی قبر پر جا کر روزی مانگو فلاں کے پاس جا کر خیر مانگو فلاں کی نظر کرو فلاں کی نیاز کرو فلاں کو مولا کہو فلاں کو مشکل کشا کا ہو تو وہ اللہ رب العزت سے معافی کروا دے گا وہ اللہ رب العزت سے لے کر دے دے گا وہ اللہ رب العزت سے راضی کروا کر دے دے گا وہ اللہ رب العزت کیا شفاعت کرے گا لیکن قرآن دیکھو قرآن کہتا ہے منزل یشف اندہ اللہ بیزری اللہ رب العزت کی ہاں نہ کوئی مولا نہ کوئی ملنگ نہ کوئی قبر نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر لا الا بیزنی کوئی اللہ رب العزت کیا شفاعت کرنے والا نہیں ہے اللہ بیزنی مگر یہ کہ جس کے بارے میں رب خود اجازت دے دے گا جس کو رب خود اجازت دے گا آج کا شرک وہی شرک ہے مشرقین مکہ والا شرک اس لیے کہ وہ بھی شرک کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ مانتے تھے رب کو مانتے تھے قرآن پاک پڑھے تو وہی ویزا وسیع کا کل ظلم مخلسین اللہ الدین کہ جب بھی سمندروں کے اندر پھنستے تھے دا اللہ اللہ کو پکارتے تھے ربا ہمیں بچا جب بھی ان سے پوچھو کس اللہ وہ کہیں گے اللہ ہے رب کو تو مانتے تھے لیکن ہاں سمجھتے یہ تھے کہ رب کو راضی کرنا تو بہت مشکل ہے رب کو راضی کرنے کے لیے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی رب کو راضی کرنے کے لیے تو حرام سے بچنا پڑے گا رب کو راضی کرنے کے لیے تو پردے کرنے پڑیں گے ہائے پردہ کتنا مشکل ہو گیا آج یہ پردہ ایمان والیوں کے لیے کتنا مشکل ہو گیا اور کتنے فساد پھیل گئے زمین پر اس پردے کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں خدا کی قسم اس بے پردگی نے ہمیں کفر تک پہنچا دیا مولوی کہے قرآن کہے اللہ کی بندی پردہ کر اما اپنی بچیوں کو پردہ کرا ساس اپنی بہو کو پردہ کرا ساس صاحبہ کہے کہ کیوں کوئی میری بہو بدکار ہو گئی ہے بے حیا ہو گئی ہے یا اس کے دیور بے حیا ہو گئے ان کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا خدا کا خوف کرو رب سے ڈرو کس حیا کی بات کرتے ہو اما ایشا سے زیادہ حیا والیاں ہو گئی آج کی عورتیں ٹی وی دیکھنے والی عورتیں کمپیوٹر پر چیٹنگ کرنے والی عورتیں دن رات موبائل اپنے کانوں سے لگانے والی بچیاں اما تو الزہرا سے زیادہ با کردار ہو گئی صحابہ کے معاشرے سے تمہارے بچے زیادہ باحیا ہو گئے خدا کا خوف کرو پیارے آقا نے فرمایا دیور موت ہے موت دیور موت ہے پیارے آقا کی سمجھ تم سے زیادہ نہیں تھی کیا کیا پیارے آقا کو پتا نہیں تھا فرمایا گھر میں بیٹھا ہوا دیور یہ موت ہے بھابی صاحبہ کہے کہ نہیں جی دیور سے کچھ نہیں ہوتا کہو کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا نے غلط فرما دیا تلخ باتیں ہیں بری لگتی ہیں لیکن حقیقت ہے میرے لیے بھی حقیقت ہیں آپ کے لیے بھی حقیقت ہیں سب کے لیے حقیقت ہیں اللہ رب العزت مشرق کہتا تھا کہ رب کو راضی کرنا مشکل ہو گیا رب کو راضی نہیں کر سکتے اس لیے کہ مشکل ہے گاہیا بننا پڑے گا جھوٹ سے بچنا پڑے گا برائیوں سے بچنا پڑے گا نمازیں پڑھنی پڑیں گی پاکی کے عالم میں رہنا پڑے گا تھوڑی مشکل ہوگی اس لیے رب کو راضی نہیں کر سکتے تو رب کے جو ماننے والے پھر رہے ہیں ان میں سے کسی کو راضی کر لو کسی بابا کو کسی فقیر کو کسی ولی کو راضی کر لو ولی کو راضی کر لو وہ رب کو راضی کر لے گا تمہیں رب کی رضا کا شارٹ کٹ رستہ مل جائے گا اور تم کس کی بات کرتے ہو کس ولی کی بات کرتے ہو کس اللہ والے کی بات کرتے ہو انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے انبیاء کرام سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن حشر کے میدان میں تمام انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام بھی شفاعت کے محتاج ہوں گے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے ابا حضور ہم تو آپ کی آپ کی اولاد میں سے تھے آپ ہماری شفاعت کر دیجئے وہ کہیں گے آج میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا موسا علیہ السلاط وسلام کے پاس جائیں گے اے پیارے موسا آپ رب سے شفاعت کیجئے وہ کہیں گے آج تو میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت کر دیجئے وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکے گا کوئی ولی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ بیزری مگر یہ کہ رب جس کو اجازت دے گا اور رب اجازت دے گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا آج میری ماں قبروں پر جائے آج میری ماں پرانے فقیروں کے پاس جائے آج میری ماں پکھنڈی قسم کے پیروں کے پاس جائے جن ظالم پیروں کو نہ نماز کا پتا نہ روزے کا پتا نہ جن کو داڑھی کا پتا نہ جن کو اللہ کا پتا حکے لگا کر بیٹھے ہیں چرس کے سگریٹ پی رہے ہیں بے پردگیاں کر رہے ہیں غیر مارم عورتوں کے جسم کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان پر دم درود کر رہے ہیں ان کے چہرے پر پھوکے مار رہے ہیں یہ ظالم بدکار قسم کے پیر جن کو رب کا پتا نہیں جن کو پردے کا پتا نہیں جن کو حیا کا پتا نہیں ہے دن رات جھوٹ بولنے والے جن کے گھروں کے اندر بے حیاں آج کل کے جتنے تعویذ گنڈے دینے والے پیر ہیں میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا لیکن خدا کی قسم سینکڑوں کو جانتا ہوں میں اس لیے جانتا ہوں کہ کل اسی سامنے مرکز کے اندر بیٹھا ہوا تھا یہاں آج بھی ایک بوڑھا والد یہاں پر اب بھی موجود ہے جس کو میں آتے ہوئے بھی مل کر اس کو تسلی دے کر آ رہا ہوں جو کل سے زارو قطار بیٹھا ہوا رو رہا ہے اس کی داستان یہ ہے کہ اس کے گھر والے ایک قسم کا پیر جو کہ یزمان کے اندر رہتا تھا اس اس اس کے پاس بھائی کی کی اما بیوی جایا کرتی تھی اپنی بیٹیوں کو لے کر جایا کرتی تھی بابا آج تعلیم کے لیے آج تعلیم کے لیے تویز دے دو بابا آج صحت کے لیے تعویذ دے دو بابا آج اولاد کے لیے تعویذ دے دو بابا آج بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے یہ تعویذ دے دو کرتے کرتے یہ ہوا کہ آج وہ شخص بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ وہی لانسی قسم کا وہی بدکار قسم کا پیر اس کی بچی کو لے کر فرار ہو گیا اغوا کر کے فرار ہو گیا نہ کسی کو منہ دکھانے لائق رہے نہ گھر کا پردہ رہا نہ گھر کی عزت رہی اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں پھر رہے ہیں جو گھروں کے اندر دن رات جھوٹ بولتے ہیں جن کے سجدے بھی جھوٹے جن کی نمازیں بھی جھوٹی جن کی بیویاں بھی جھوٹی جن کے بچے بھی جھوٹے جو دن رات گراہوں کے اندر مبتلا ہے لیکن لوگوں کے پیر بنے پھرتے ہیں لوگ ان کو سجدے کریں لوگ قبروں پر جا کر رب سے مانگے اور رب سے مانگو وہ رب کہتا ہے تمہیں ان پکھڈیوں کے پاس کچھ نہیں ملے گا تمہیں ان فراڈیوں کے پاس کچھ نہیں ملے گا آج کے لوگ پریشان ہیں میرے پاس ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے کہ میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے وہ صحیح ہونے کو نہیں آتا ڈاکٹروں سے تعویذ دے دے ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لے کر اس کے چیک اپ کرا کرا کر تھک چکا ہوں لیکن اس کو آرام نہیں آتا میں نے کہا تمہارے بچے کو آرام آ بھی نہیں سکتا کہنے لگا کیوں آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو آرام نہیں آئے گا میں نے کہا اس لیے کہ تم جس شخص سے پھوکے مرواتے ہو لے جا کر جو تمہارا پیر بنا ہوا ہے جس سے جا کر تم روزانہ اپنے بچے کو دم کراتے ہو کہنے لگا ہاں دم تو کراتا ہوں میں نے کہا وہ نمازوں کا پابند ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیا وہ سچ بولتا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیا اس کو قرآن پاک آتا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا اس کے گھر میں پردہ ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا وہ سگریٹ پینے سے یا برائیوں سے بچتا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جب وہ سب کچھ کرتا ہے اس کے باوجود تم جا کر قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کے پھونکے اس سے مرواتے ہو یہ تو ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ من ذالک نجاست کے ڈھیر پر گندگی کے ڈھیر پر قرآن کو جا کر رکھ دینا اور اپنے بچے وہ بچہ کے جو معصوم ہے جو گناہوں سے پاک ہے جس بچے کو رب نے بالکل صاف ستھرا سا بنایا ہے اس بچے کا جسم اس بچے کی روح اس بچے کا وجود ایک پاک صاف کپڑے کی طرح ہے پاک اور صاف اور سفید رنگ کے کپڑے پر غلازت یا نجاست ہو وہ بہت جلد اثر کرتی ہے جب تم جا کر اس پکھنڈی سے قرآن پاک کے پھونکے مرواتے ہو وہ بے وضو ہو کر سگریٹ کی بدبو منہ سے آ رہی ہے لیکن قرآن پاک پڑھ کر اس بچے کے اوپر جب وہ پھونک رہا ہے تو اس معصوم کے بدن پر اس معصوم کے وجود پر کتنا برا اس چیز کا اثر ہوگا تم ذرا دیکھو اس لیے تمہارا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہنے لگا مفتی مفتی صاحب بات تو سچ کہتے ہو بتاؤ پھر میں کیا کروں میں نے کہا جاؤ اپنی گھر والی سے جا کر کہو وہ اس بچے کی ماں ہے بچے کی ماں سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا اس کی ماں سے کہو پاک صاف کپڑے پہنے با وضو بیٹھ کر پاک کھول کر سورت ابراہیم سورت ابراہیم کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچے پر پھونک دے اور اس کو پانی پر دم کر کے بچے کو پلائے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا تیسرے دن میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب الحمد للہ علاج کر کر کے تھک گیا تھا لیکن اب تو میرا بچہ صحیح سالم ہو گیا میری بیوی خود گھر کی پیر بن گئی میں نے کہا رب نے تمہیں گھر میں پیر دیا ہے ایک ماں کے لیے ایک بچے کے لیے اس اس کی ماں سے بہتر پیر کوئی نہیں ہو سکتا کے والد سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے کوئی حاضر نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا سیدھی رب کے پاس جاتی ہے تو والد نیک ہو جائے اپنے بچے کے لیے خود دعائیں کرے ان قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ان قبروں پر جا کر منتیں مانگنے کی کیا ضرورت ان پیروں کے پاس جا کر بے پردگیاں کرنے کی کیا ضرورت بے حیاں کرنے کی کیا ضرورت جس ظالم انسان کو نماز کا پتا نہیں ہے جس کو پردے کا پتا نہیں ہے اس کے نام کے آگے پیچھے شاہ لگا دو یا سید شاہ لگا دو گیلانی لگا دو یا درانی لگا دو وہ نہ پیر ہو سکتا ہے نہ وہ رب کا فرما بردار ہو سکتا ہے رب کے ماننے والے رب کے بلیوں کی سب سے پہلی علامت یہی ہے کہ وہ رب کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے وہ پردے کے پابند ہوتے ہیں وہ کبھی غیر مارم عورتوں کو اپنے سامنے بلا کر ان پہ پھونکے نہیں مارتے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان پر دم نہیں کرتے اللہ کی بندیوں بعض آ جاؤ اس چیزوں سے ان پیروں کو چھوڑ دو جن سے تم اولادیں مانگتی ہو جن سے جا کر تم اپنی اولاد کے لیے تعویذ لیتی ہو رب نے تمہاری آواز کو رب نے تمہاری تمہاری زبان کو رب نے تمہاری ہر چیز کو پردہ بنایا ہے تم اس کو پردے کے اندر رکھو رب تمہاری اولادوں کی بھی خیر کرے گا رب تمہاری اولادوں کو بھی صحت سے رکھے گا رب تمہیں عزت کی حلال کی روزی روٹی بھی دے گا اس لیے قرآن پاک کو دیکھو قرآن پاک نے اس لیے اس مسئلہ نے توحید کو سمجھایا کہ اگر تم ان پیروں کے پیچھے جاؤ گے ان قبروں کے پیچھے جاؤ گے رب کو چھوڑ کر جاؤ گے یاد رکھو اس ایمان کی دولت سے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اگر ایمان کی دولت ہاتھ ہاتھ سے نکل گئی تو انسان خالی ہاتھ ہو گیا کچھ نہیں بچا انسان کے پاس روباما لوکانو مسلمین یہ کافر لوگ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے یہ تلخ باتیں جو بہت بری لگ رہی ہوں گی یقیناً کہ یہ مولوی کیا کہتا ہے کیوں پیروں کو گالیاں دے رہا ہے بیٹھے ہوئے پتا نہیں کس کی طرف اشارے کر رہا ہے کسی کی طرف اشارے نہیں کر رہا ایمان بچانے کی بات کر رہا ہوں مجھ میں بھی بہت ساری خرابیاں کمیاں ہوں گی اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں آپ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایمان سے بڑی دولت آج کوئی ظالم کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ میرا نام فلاں سید شاہ بخاری اور میں پیر بن گیا پیر صاحب نماز تو پڑھو نہیں پڑھتا مکہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں مدینہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو سو تم پر ظالم ہو پیارے آقا نے تو زخمی حالت میں نماز نہیں چھوڑی پیارے آقا نے تو حالت جنگ میں نماز نہیں چھوڑی پیارے آقا نے تو اپنی بیٹی کے جنازے پر نماز نہیں چھوڑی وہ مدینہ والے نے نماز نہیں چھوڑی تو جھوٹا انسان کہاں سے آ گیا کہ تیری نماز مدینہ منورہ میں ہوتی ہے تجھے نبی کی سنت سے پیار نہیں تیرے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں تیرے دربار میں ڈھول بجے تیرے دربار میں قوالیاں ہوں تیرے دربار میں آ کر ناچ گانے ہو تو کہے کہ تو رب کا محبوب بن گیا نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا عقل نہیں مانتی اس بات کو قرآن نہیں دیتا اس بات کی اجازت تھوڑے بہتے شوبتے دکھا کر پاگل کر دیتے ہیں لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں شوبتوں کی بات کرتے ہو تو شوبتے تو رب نے دجال کو اتنے دیے ہیں کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک طرف آگ چلتی ہوگی دوسری طرف پانی چلتا ہوگا وہ تو لوگوں سے کہے گا کہ میری مانو ورنہ تمہیں آگ میں پھینک دوں گا جلتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا لوگ ڈر جائیں گے جو نہیں ڈرے گا وہ جب اس کو آگ میں وہ پھینکے گا رب آگ کو گلزار کر دے گا لیکن رب ایمان کو ضرور ازمائے گا ایمان لانا پڑے گا اس بات پر کہ دجال تیری آگ کے اندر جلانے کی طاقت نہیں ہے صرف آگ کو دیکھ کر ڈر جانے والے یہ شوبتے کرتے ہیں خدا کی قسم یہ شوبتے کرتے ہیں یہ قرآن پاک کو ناپاکی کے ساتھ لکھ کر ناپا خون کے ساتھ لکھ کر نجس چیزوں کے ساتھ لکھ کر جادو کرتے ہیں یہ آنکھوں پر پردے ڈالتے ہیں ان کے پاس شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں شیطان ان کا مددگار ہوتا ہے یہ شوقتے دکھاتے ہیں ایمان والے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں شوقتے تو دجال کے پاس ایسے ہوں گے وہ کہے گا میں قتل کرتا ہوں پھر زندہ کر ڈالوں گا مار کر زندہ کر ڈالوں گا اور وہ کر کے دکھائے گا رب اس کو یہ طاقت دے گا تو کیا کہیں گے وہ رب بن گیا وہ رب کا مقرب بن گیا نہیں بنا یہ نقلی جالی پیر یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ قرآن پاک شیطان قرآن پاک کا دشمن ہے اور نجس نجاست چیزوں سے یا عورتوں کی نجاست کے عالم کے اندر جب اس قرآن پاک کو لکھا جائے یا پڑھا جائے تو شیطان اس قرآن پاک کی اس توہین پر خوش ہو کر شوقتے دکھاتا ہے چند ایک طاقتیں دیکھتا ہے اس لیے یہ بڑے بڑے جادوگر جو بیٹھے ہیں ان کا سب سے بڑا جادو یہی ہے ناؤز ذالک کہ یہ قرآن پاک کو ناپاک خون سے لکھتے ہیں ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھ کر تعویذ بناتے ہیں اور لوگوں کا ایمان غصب کرتے ہیں لوگوں کا ایمان پر ٹاکے ڈالتے ہیں کون ہے رب کے سامنے کوئی نہیں ہے رب کے سامنے وہ رب رب ہے لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وہ سب کچھ جانتا ہے جو آگے ہے پیچھے ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ نقلی پیر یہ جالی پیر یہ رب کو بھولنے والے اور اللہ کے نبیوں سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے نبیوں سے زیادہ اللہ کا قریب کون ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا معصوم ہے انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام ان کی ذات بھی معصوم ہے تو ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلاد اسلام کی داستان قرآن پاک کے اندر پڑھو تو تمام انبیاء کرام علیہ السلاد اسلام نے جو دعوت دی اپنی قوموں کو وہ یہ دعوت تھی جو آج میں دے رہا ہوں قرآن پاک سے کہ اس رب کو ایک مانو اس رب کا شریف کسی کو مت ٹھہراؤ اور شرک کا مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا مشرق ہونا کوئی ہندو ہونے کا نام نہیں مشرق ہونا کوئی مجوسی ہونے کا نام نہیں جس نے بھی رب کی صفات کے ساتھ کہ اولاد دینے والا رب کسی نے کسی اور کے در پر جا کر اولاد مانی وہ مشرق ہو گیا اس نے رب کا شریک چلایا زندگی دینے والا رب کسی نے کسی پیر سے جا کر زندگی مانگی وہ مشرق ہو گیا اولاد دینے والا رب کسی نے کسی پیر یا قبر پر جا کر اولاد مانگی وہ مشرق ہو گیا اور مشرق وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے مشرقوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور مشرقوں کے لیے فرمایا پدہبی تعمر کہ جس نے شرک کیا اس کے تمام کے تمام امال غارت ہو گئے ختم ہو گئے اس کے تمام کے تمام اعمال ختم ہو گئے فقد حب تعمل اللہ رب العزت نے اس کی نماز غارت کر دی اس کے روزے غارت کر دیے اس کی حج غارت کر دی سب کچھ ختم ہو گیا انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا اے میری قوم کسی کی عبادت نہ کرو رب کے سوا رب کے سوا کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ ذات میں نہ صفات میں میرا لیجا تلق کیوں ہو جاتا ہے رب روزی دینے والا ہم نے کیوں روزی مانگی جا کر پیروں سے ان پیروں سے کہ جن ظالموں نے اپنی روزی انہی چیزوں کے اندر بنا لی جو دن رات جھوٹ لکھ لکھ کر پرانے پاک کو نجاست کے ساتھ لکھ لکھ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں اپنی اولادیں پالتے ہیں ان سے ہم نے رزق مانگنا شروع کر دیا ہے کیا ہو گیا ایمان والو تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا مسلمان کہاں بھٹک گیا ماں اگر کب ربی کل کریم کس شہ نے تجھے تیرے رب کریم سے دور لے جا کر پھینکا وہی راج نسا ہودا ہم نے آج کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا یا قوم عبد اللہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر غیرو کسی کے دروازے پر مت جاؤ کسی سے بھیک مت مانگو ویلا سمودا قوم صالحا قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ لاہن غیرو ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا ہے میری قوم کسی کی عبادت نہ کرو ویلا مدینہ خاہم شعیبہ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلاۃ وسلام کو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا ہے میری قوم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مت سمجھو اب لوگ پڑ جاتے ان چیزوں پر کہ نبی آپ تو رب کو راضی کریں اور ہم آپ کو راضی کر لیں گے تو رب راضی ہو جائے گا کہا نہیں ہم بھی رب کو بلاتے ہیں تم بھی رب کو بلاؤ اس لیے کہ ہر کسی نے رب کو پکارا ہے جس پر بھی جو مشکل آئی اس نے کس کو پکارا رب کو پکارا اس لیے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی مولا نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے وہ رب ایک ہے جس رب کو حضرت آدم علیہ السلات وسلام نے پکارا فتح لگتا ربی کلیمات فتح علیہ حضرت آدم علیہ السلات وسلام پر بھی جب مشکل آئی فتح علیہ انہوں نے اسی رب کو پکارا اسی رب سے توبہ کی اسی رب کی طرف رجوع کیا ربنا ظلمنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی رب سے پناہ مانگی اسی رب سے معافیا مانگی وہ دیکھو حضرت نو علیہ السلات وسلام فدا انی مغلوب ان پکارا تو اسی رب کو پکارا ربا کمزور ہو گیا ہوں ربا مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما وقال ربلافری رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب سے مدد مانگی ربا ان کافروں سے نجات نصیب فرما وہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی ضرورت پڑی کس کے پاس جاتے کسی قبر پر جاتے کسی موالی مسلی کے پاس جاتے نہیں حبلی من الصالحین بغلام حلیم ربا مجھے اولاد دے دے اس لیے کہ اولاد کا مالک تو اولاد دینے والا تو مطلوب تو مقصود تو مسجود تو سب کچھ تو لا الہ الا اللہ تو رب ابلی من الصالحین ربا مجھے ہدایت مجھے اولاد دے دے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام جیسے پیارے نبی کو فتنہ آ گیا عورتوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی عورتوں نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی آج میں کہوں کہ میرا بچہ بہت پاک دامن ہے آج کی ماں کہے کہ میرا بیٹا تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اللہ اکبر دیکھو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو مصر کی عورتیں فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں یوسف علیہ السلاط وسلام سینا ٹھوک کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ربا میں تو نبی ہو گیا میں تو پاک دامن ہو گیا نہیں فرمایا تالا ربی سجن اماون ربا میری مدد فرما میں جیل میں مجھے بھیج دیتا کہ میں ان عورتوں کے فتنوں سے بچ جاؤں اس سے بچ جاؤں رب کو پکارا کہ ربا ان کے فتنے سے بچنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے تیری مدد کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا وما ابر نفسی نفسلام تم بسو رحم ربی یہ نبی کی پکار ہے پیارے نبی کی پکار ہے چوتھے آسمان پر بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی پکار کال ربی سجن و حب يدعونني الیہ وہ دیکھو حضرت موسا کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے وقال موسا ربنا دفاع والا ربا میری مدد فرما یہ فرعون سے اس کے ظلم سے اس کی مال و دولت سے اس کی شان و شوکت سے میری مدد فرما موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ضرورت پڑی تو کس کو پکارا اللہ کو پکارا رب کو پکارا حضرت ایوب علیہ السلات بیمار پڑ گئے شفا مانگی تو کس سے مانگی وہ ایوبنا ربا مسنی عبد الروانتا رحم الراحمین ربا میری مدد فرما مجھے ان بیماریوں سے ان مشکلات سے نجات نصیب فرما ہنستا جب دیکھو تو صحیح آج بچہ بیمار ہو جائے پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت حضرت ایوب علیہ السلام وسلام نے بیماری کی شفا کس سے مانگی رب سے مانگی اپنی ماں سے کہو اما ہاتھ اٹھا دعا کر میرے لیے اپنی پیاری بہن سے کہو بہنا ہاتھ اٹھا دعا کر میرے لیے اپنی گھر والی سے کہو پاک صاف ہو کر وضو کر کے بچے پر پرانے پاک پڑھ کر پھونکے اس لیے کہ رب موجود ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت ایوب ربا اس ایوب نے بھی حضر اللہ رب العزت کو پکارا حضرت یونس علیہ سلاط وسلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندھیروں میں کوئی نجات دینے والا نہیں تو کس کو پکارا وزن فضن اللہ نب درا لے ہی فنا جا پھر اندھیروں کے اندر سمندر کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اندھیروں میں پکارا فی الظلمات اللہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو پاک ہے مجھے نجات نصیب فرما حضرت داود علیہ السلاط وسلام کی پکار قرآن پاک میں وزن داود انما فتن حضرت داود علیہ السلاط وسلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو پکارا اسی رب کو پکارا کسی اور کو نہیں پکارا قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الى نعاجه اسی رب کو پکارا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ولقد سلام و لمان على کسی جسدا ثم اناب جب مشکل میں مبتلا ہوئے امتحان میں مبتلا ہوئے اسی رب کو پکارا اسی رب کو اللہ لا الہ الا اللہ حضرت زکریہ علیہ سلاد والسلام بڑھاپے کے عالم میں بیوی بھی بوڑھی خود بھی بوڑھے اولاد کی ضرورت پڑی کس کو پکارا کاف ہا یا عین صوت ذکر رحمتی ربی کا ابد زکریہ زکری ازنا دا رب ندان خفیہ ایک کونے میں جا کر رب کو پکارا ربا اولاد دے دے اولاد کا مالک تو ہے جس نے بھی پکارا اسی رب کو پکارا تو آج ہماری نشیس کا موضوع یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا یقین پختہ ہو جائے کہ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے اولاد دینے والی رزق دینے والی زندگی دینے والی موت دینے والی شفا دینے والی عزت دینے والی ذلت دینے والی اگر اس بات پر ہمارا یقین پختہ ہو جائے ہمارا توحید پر ایمان پختہ ہو جائے ہماری زندگی کے تمام کے تمام مسائل ہی حل ہو جائیں گے ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے باحیا با کردار بننا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے پردے کرنا آسان ہو جائیں گے ہمارے دلوں کی مصیبتیں ہمارے گھروں کی مصیبتیں ٹل جائیں گی اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اگر یہ ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا یہ یقین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر سن لیجئے قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان ما دون کبھی لمن یشا اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت شرط کو معاف نہیں فرماتے ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس بات کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرماتے اس لیے حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو یہ وسیعت کی یا بنیا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یہ سب سے پہلی وسیعت تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا اے میرے صحابیوں اے میری قوم اے میرے پیاروں آج میں تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہوں جو حضرت نو علیہ سلاد والسلام نے اپنے قوم سے کی اور اپنے بچوں سے کی اور وہ وسیعت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا لا الہ الا ہو میں بھی اپنے آپ کو اور آپ سب کو اسی بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں نہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہ اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ ایک مرتبہ ایک پیاری مجلس کو یاد کر کے اپنی مجلس کو اختتام کرتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مجلس صحابہ کرام موجود تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم موجود تھے صحابہ کی جماعت موجود تھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے پیارے آقا نے فرمایا کہ اس مجلس میں دیکھو کہ کوئی غیر شخص تو موجود نہیں بیٹھا ہوا یعنی کوئی غیر مسلم جو اللہ رب العزت کو نہ ماننے والا کافر یا مشرق تو نہیں بیٹھا ہوا صحابہ کرام نے اس گرد دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ کوئی غیر نہیں بیٹھا ہوا سارے اپنے بیٹھے ہیں سارے مسلمان بیٹھے ہیں پیارے آقا نے فرمایا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دیے گئے پیارے آقا نے فرمایا کہ آج میں تم سے ایک بات کا عہد لیتا ہوں وہ آج جو تمام انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام نے اپنی قوموں سے لیا اپنی امتوں سے لیا آج میں تم سے وہ عہد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 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليما ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سويه اللهم انا نعوذ بك من الجزام والبرد والجنون وسيئ الاسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک ہم سر سے لے کر پاؤں تک مالک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں مالک دن رات ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں مالک ہماری زبانیں جھوٹ بول بول کر سیاہ ہو گئی مالک ہمارے دل کی آوک ہے ہماری گرہن پر مالک معاف پر اے رب العالمین معاف فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے بچا دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے مالک بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے مالک اعلانیہ ہوئے سلے ہوئے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک پچھلے پندرہ دنوں کے اندر کتنے لوگ ہمارے سامنے قبروں میں چلے گئے مالک مالک ہمارے قدم بھی قبر کی طرف ایک ایک لمحہ ہمارا قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے قبر اندھیرے سے اندھیری ہوتی چلی جا رہی ہے مالک مالک انہیں سردی کی راتوں میں کسی رات مر گئے تو ہماری قبر میں ہمارے ٹھنڈک کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں ہے مالک قبر کے اندھیروں میں ساتھ دینے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے مالک بڑی مرمر کری دیے بڑی مالک رحم فرما دیجیے بڑی مالک ہم بھٹر چکے ہیں مالک قرآن پاک ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا مالک ہم زبانوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں مالک لیکن دل ہمارے خالی ہیں ایمان خالی ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک سچی توبہ کرتے ہیں مالک ہمارے مالک ہمیں آپ کی قسم آپ کے کلی میں کی قسم ماری برباد کر دیا ہمارے گناہوں نے ہمیں بے حیائیوں نے بے پردگیوں نے ہمیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک اپنے غضب سے بچا دیجئے مالک اپنی ناراضگی سے بچا دیجئے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مالک مالک ہم نے آپ کی توحید بیان کی ہے آپ کا کلمہ بیان کیا ہے مالک صرف کے دل کے ساتھ بیان کیا سنا ہے مالک اس کی برکت سے مالک معاف فرما معاف فرما دیجیے مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے اولاد گھر بار معاشرہ سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے مالک رحم فرما دیجیے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے رشتے داروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے ہمارے اعزا قاری پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں مالک ان پر رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک ان کی قبروں کو روز ریاض بنا مالک مالک مالک مالک مالک مالک مالک ان ان کو کو میں مقام فرما فرما فرما فرما اور جو موجود ہیں حیات والی زندگی نصیب رحم کرم برے انجام سے بچا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم مالک رحم رحم رحم یہ رحم میں رحم فرما دیجیے ہماری رحم فرما دیجیے ہر طرف سے مالک کتنے ہمیں دبوچ رہے ہیں مالک کتنے دبوچ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر ریبت کے بغیر ہماری مجلسیں نہیں ہوتی مالک مالک ہر طرف حرام ہی حرام ہے مالک آپ ہی رحم فرمائیے مالک مالک آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی مدد فرمائی مالک ہماری بھی مدد فرما دیجیے مالک رحم فرمائی مالک حاضرین مجلس کے اندر جو کوئی بھی مالک اپنے لیے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے مالک اس کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے مالک مالک قبول فرما لیجیے مالک مالک قبول و منظور فرما دیجیے مالک جو کوئی پریشان حال ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مالک جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے گھروں میں پریشان ہیں مالک ان کو نیک فرما بردار اپنی سنت کی اتباع کرنے والے با با حیات باقردار عزت والے رشتے رسیق فرما دیجیے احترام والے رشتے رسیق فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے فرما دیجیے مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو روزی کے لیے تنگ ہیں مالک ان کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بیویوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مالک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستملہ دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا بنا دیجیے دیجیے مالک مالک مالک دین پر عمل کرنے والا ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دیجیے مالک مالک امت کے مظلوم لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے دستوں پر فقیروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے ہماری جہاں کہیں بھی ایمان والے بچے اور بچی ہمارے ڈاکٹر آپ ہی جیسی بچیاں ہماری جہاں پر بھی مسلمان قید میں ہے ہماری سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہمارے ہمارے بیامار کو تمام ساتھیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہمارے مالک رحم مالک رحم فرما دیجیے مالک کرم فرما دیجیے مالک آزان کا وقت ہے مالک آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مالک مالک ہماری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے مالک جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں مالک دشمنوں کے خلاف ہے پیکار ہے مالک ان کی مدد فرما دیجیے کشمیر کے مسلمان فلسطین کے افغانستان کے مسلمان مائیں بہنیں اور بچیاں مالک سب کی مدد فرما دیجیے مالک والد رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری جماعت کی ہمارے مراکز کی ہمارے امیر صاحب کی ان کے و عیال کی ان کے گھر والے مدد فرما دیجیے حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے کارکنوں کی ساتھیوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے پیارے آپ کی امت کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک اچھے حکمران نصیب فرما دیجیے مالک امت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی بے حیائیوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک جو مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے جو کچھ کہا سنا اس کو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 ادا کر لیں ایک سجدہ ادا فرما اور دوسرا یہ کہ یہ جو پیروں سے تعویذ لینے اس کی بات کی گئی ہے تو تعویذ کی دم کی ان چیزوں کی شریعت کے اندر اجازت ہے لیکن جو بات کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جو بے دین کی کے جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے اللہ کا پتہ نہیں ہے قرآن کا پتہ نہیں ہے ایسے لوگوں سے اپنے بچوں پر دم کرانا تعویذ کرانا یہ چیزیں ان سے پرہیز کیا جائے جو صحیح دیندار لوگ ہوں نمازی ہوں پرہیزگار ہوں اللہ کو ماننے والے ہوں جن کی زندگی کے اندر یہ چیز نظر آتی ہو کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں ایسے لوگوں سے قرآن آیات کا دم کروانا یا ان سے دعا کروانا وہ چیزیں کوئی غلط نہیں ہیں بلکہ وہ بہتر چیزیں ہیں